کلمل علامہ علم دن القانتر علیم الحجیم ربش رحل صدری ویسر علی عمری وحد العقدم السانی یفق و قولی نقط قال اللہ سبحان وزائل آؤد بلّہ منشیطان الرجیم من حمز ہی وَ ننفِ ہی ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاة انا لا نضیع عجر المسلحین وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر اللہ عمر سمع منا حدیثا فحفظه وعاہو ثم كما كما سمعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کا خوف اس کا ڈر اور اس کے مقام کی حیبت کو پہچان لینے کی دعوت دیتا ہوں اور یہ بات جان لیجیے تقوا ہی پر دنیا اور آخرت کی نجات کا دار و مدار ہے اللہ جج اللہ من امر یسرا جو اللہ پاک سے ڈرتا رہے گا اللہ رب العزت اس کے سارے کام آسان کر دے گا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى مرنے کے بعد جو سفر ہے اس کے لیے زاد راہ تیار کرو اور سب سے بہترین زاد راہ تقوا ہے تقوا کا معنی بچ جانا اپنے آپ کو بچا لینا اس معنی کے لحاظ سے تقوی کا اطلاق بڑا وسیع ہے شرک سے بچنا تقوا ہے بدر سے بچنا تقوا ہے گناہوں سے بچنا تقوا ہے رزق حرام سے بچنا تقوا ہے تو تقوا کا بڑا وسیع مفہوم ہے اور پھر ان تمام چیزوں سے بچ کر آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچنا تقوا ہے قبر کے عذاب سے بچنا تقوا ہے اور یہ تقوا کا لازمی نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو دنیا میں گناہوں سے بچائے گا اللہ تعالیٰ اسے مرنے کے بعد ہر عذاب سے ہر تکلیف سے بچائے گا اور دور رکھے گا تبھی تو اللہ رب العزت نے تمام اولین و آخرین کو تقوا اختیار کرنے کی وصیت فرمائی ہے وسین الدین اوت الکتاب امین قبل کم ایا کم انتق اللہ ہم نے تم سے قبل جس جس قوم کو کتاب دی اسے اور تمہیں بھی یہ وسیعت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو پھر تقوی ایک ایسی حقیقت ہے جو پوری طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا نام ہے اپنے پورے جسم پر اپنی گفتار پر اپنے کردار پر ہر عمل پر سنت مصطفیٰ علیہ صلاۃ وسلام کی تنفیذ یہ بھی عین تقوا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انی اطقا عمد میں تم سب سے بڑا متقی ہوں تو متقی بننا پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے اور متقی بننے کا طریقہ بھی وہی ہے جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متقی بنے تو گویا تقوا پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع کا نام ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمیز جماعت اہل حدیث کا ہے کہ انہیں صحیح معنی میں تقوا کا فہم حاصل ہے بہت سے لوگ تقوا کو تلاش کرتے ہیں اپنی مرضی کے راستے پر چل کر ان کے اپنے مجاہدے ہیں اپنے چلے ہیں اپنی ریاستیں ہیں اپنی طریقت ہے اپنا تصوف کا راستہ ہے لیکن ان میں سے کوئی چیز تقوا کا راستہ نہیں ہے تقوا کا راستہ صرف اور صرف امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے اور یہ تمیز عادل حدیث کا ہے تو کوئی عہد الحدیث اس سرزمی پر حق و صداقت کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ایک جماعت کی خبر دی ہے جو حق پر قائم رہے گی حق ان کے ساتھ رہے گا یہ جماعت پیغمبر علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی اور قیامت تک موجود رہے گی اور بڑے بڑے محدثین کا قول ہے کہ اس سے مراد جماعت اہل حدیث ہے امام علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم آحد الحدیث یہ جماعت اہل حدیث ہے عبداللہ بن مبارک کا قول ہے ہم اصحاب الحدیث یہ جماعت اہل حدیث ہے اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے علم یقون عہد الحدیث فلا ادری من ہوں اس حدیث کا مستاق اگر جماعت اہل حدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کون لوگ ہیں یعنی صرف اہل حدیث ہے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے لولا حاضر اصاب لن دراصل اسلام اگر اس زمین کی پشت پر جماعت اہل حدیث نہ ہوتی تو اسلام مٹ چکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو پیدا کیا ہے حفاظت دین کے لیے حفاظت اسلام کے لیے کیونکہ یہ وہ واحد جماعت ہے جو پیغمبر السلام کی احادیث کے حاملین ہیں باقی ہر گروہ کا اپنا ایک لیڈر ہے ایک امام اور مقتدا ہے اسی کی پوری زندگی پیروی کرنا ان کا شعار ہے اور یہ راستہ حدیث رسول سے دوری کا راستہ ہے تو عہد الحدیث در حقیقت اس جماعت کا تسلسل ہے جس جماعت کی قیادت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے فرمائی صحابہ تابعین یہ سب عہد الحدیث تھے امام شعبی رحمہ اللہ عامر شعبی ان کا ایک قول ہے لم استقبل امری امر مستدبر تو حدث تو اللہ ما اجما علیہ الحدیث کہ کاش میں صرف ان مسائل کو بیان کرتا جس پر تمام عہد الحدیث کا اجماع ہے تو انہوں نے عہد الحدیث کا لقب اختیار کیا اور استعمال کیا امام عامر شاہ بھی وہ تابع ہیں جن کی پانچ سو سے زائد صحابہ سے ملاقات ثابت ہے اتنی تعداد میں صحابہ سے ملنے والے جماعت الحدیث کا ذکر کر رہے ہیں گویا صحابہ اور تعبین احد الحدیث تھے اور یہ بات بالکل واضح اور دو ٹوک ہے کیونکہ ایما کا دور بعد میں آتا ہے جو تقلیدی مذاہب ہیں حنفی ہیں شافعی ہیں مالکی حنبلی ان تمام ائمہ کا دور صحابہ اور تابعین کے دور کے بعد آتا ہے تو گویا دور صحابہ میں دور تابعین میں کوئی حنفی اور شافی اور مالکی نہیں تھا تو سب کیا تھے سب اللہ کی وحی کے پیروکار تھے قرآن و حدیث کی اتباع کرنے والے اور یہ ہمارا منہج بھی ہے اور تمیز بھی ہے اس خطۂ عرضی پر اللہ کی وہی کے پیروکار صرف حدیث الحدیث باقی سب کے اپنے لیڈر ہیں اپنے امام ہیں مقتدا ہیں وڈیرے ہیں پیر و مرشد ہیں وہ ان کی پیروی کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں ہمارا تمیز یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی وہی کے پیروکار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرق بیان کی ہے کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے فرمایا کہ کل ہم فنار اللہ واحد سب جہنمی ہیں سوائے ایک کے پوچھا کہ من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جو بہتر جہنمی ہے ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں یہ بتائیے کہ جنتی کون ہے جنتی گروہ کون ہے طائفہ منصورہ کون ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم ما انا علیہ یوم یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں اور ایک حدیث میں ہم الجماع وہی جماعت ہے جو اس چیز پر قائم ہو جس پر میں قائم ہوں اور میرے صحابہ قائم ہیں تو بتائیے اللہ کے پیغمبر کس چیز پہ قائم تھے کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کسی تقلیدی منہج پر قائم تھے ان طب علامہ میں تو صرف اور صرف اپنے پروردگار کی وہی کا پیروکار ہوں اور کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کسی امام و مرشد یا کسی پیر یا وٹیرے کے منہج پر قائم تھے نہیں صحابہ کرام میں خالصتاً اللہ کی وہی کے پیروکار تھے اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ اسی منہج کے حاملین ہوں گے وہ عربی ہوں عجمی ہوں گورے ہوں کالے ہوں مشرق کے ہوں مغرب کے ہوں افریقہ کے ہوں یورپ کے ہوں ایشیا کے ہوں وہی کامیاب گروہ ہے جنتی طائفہ ہے طائفہ منصورہ ہے اور کامیاب ہونے والے لوگ ہیں تو یہ حدیث تو بالکل واضح اور قاطع النزاع ہے ہر قسم کے جھگڑے کو ختم کرنے والی کہ صحابہ کرام کے دور میں کیا تھا کس کی تکلیف تھی کس کی پیروی تھی کچھ نہیں تھا صرف خالق اور مالک کی وحی تھی اور جو لوگ قیامت تک اسی وحی کا اتباع کریں گے اسی منحص کے حاملین ہوں گے وہی جنتی طائفہ ہے اور کامیاب گروہ ہے عہد الحدیث کا امام کوئی نہیں سوائے محمد الرسود اللہ علیہ وسلم کے امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان یوم ندر کلّلہ امام اس دن ہم تمام لوگوں کو پکاریں گے ان کے اماموں کے ساتھ کہ جن کی تم نے دنیا میں پیروی کی تھی ان کے ساتھ تم آؤ گے تمہارا حشر ہوگا فرماد کہ حالت ہو اکبر و شرف ہند حدیث یہ آیت کریمہ جماعت اہل حدیث کا شرف ہے جماعت الحدیث کی فضیلت ہے اور جماعت الحدیث کا تمیز ہے کیونکہ باقی تمام لوگوں کے اپنے اپنے امام ہیں اور عہد الحدیث کا صرف ایک ہی امام ہے اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں عہد الحدیث بنایا ہے عدل حدیث ہونے کا معنی یہ ہے میرے دوستو کہ اپنی پوری نسبت اور تعلق حدیث مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ دو عہد الحدیث ہونا کوئی نعرہ نہیں ہے کوئی ظاہری شعار نہیں ہے بلکہ عہد الحدیث ہونا ایک عقیدہ ہے منہج اور عمل ہے کردار ہے اور سیاست ہے سیاست خبیصہ نہیں بلکہ سیاست محمودہ جس کی شریعت نے بنیاد رکھی ہے تحد الحدیث ہونا جہاں فخر کی بات ہے وہاں ذمہ داری کی بھی بات ہے امام شافی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اذا رأيت احدا من اهل الحديث فكأني رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا صحیح معنی میں جو عہد الحدیث ہوتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلت تو ہے ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہے کہ ویسا بننا پڑے گا ایک عہد الحدیث ہو اور اس کے چہرے پر اللہ کے پیغمبر کی سنت نہ ہو داڑھی نہ ہو وہ کیسا اہل حدیث ہے ایک اہل حدیث ہو اور وہ نماز میں سستی کرتا ہو وہ کیسا اہل حدیث ہے ایک اہل حدیث ہو اور اس کے سیاسی علائق اہل بدعت کے ساتھ ہو وہ کیسا اہل حدیث ہے ایک اہل حدیث ہو اور اپنا قائد کسی قبر پرست کو مانتا ہو وہ کیسا اہل حدیث ہے اہل حدیثیت عقیدہ بھی ہے منہج بھی ہے سیاست بھی ہے اخلاق بھی ہے عمل بھی ہے جس کا معنی یہ ہے کہ عقیدہ ہو سیاست ہو عمل ہو منہج ہو کردار ہو اخلاق ہو معیشت ہو معاشرت ہو ان تمام چیزوں پر نافذ کرو کیا چیز اللہ کے پیغمبر کی سنت کو یہ اہل حدیثیت ہے کسی اہل حدیث کو دیکھ کر اللہ کے پیغمبر کی یاد آ جائے یہ ایک ذمہ داری کی بات ہے کہ ویسا بننا پڑے گا ویسا لباس ویسی صورت ویسا عمل ویسا عقیدہ اٹھنا بیٹھنا میل جول یہ سب کا سب اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مطابق بنانا پڑے گا اس کے بعد ہی وہ سارے فضائل حاصل ہوں گے جن کا اللہ کے پیغمبر کی حدیث میں تذکرہ ہے ایک حدیث جو پیغمبر اسلام کا خطبہ ہے اس وقت یاد آ رہی ہے حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے پچیس کے قریب صحابہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور محدثین نے اس کو متواتر کہا ہے نبی اسلام نے اپنے حج کے موقع پر یوم النحر الحج کو مسجد خیف منا کے میدان میں زہر کی نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا ایک جمع غفیر تھا صحابہ کرام کا اس خطبے کو سننے والے آپ نے ارشاد فرمایا کہ نظر اللہ عمر سمع منا حدیث فافدہ بایا ہو ثم اداه كما سمعه اے اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے جو ہماری کسی حدیث کو سنتا ہے یہ جملہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے اور خبریہ بھی ہو سکتا ہے اگر جملہ انشائیہ ہو تو پھر یہ دعا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے جو ہماری کسی حدیث کو سنتا ہے اور اگر جملہ خبریہ ہو تو پھر یہ اللہ کے پیغمبر کی خبر ہے آپ نے خبر دی کہ وہ شخص اس کا چہرہ تر و تازہ ہوگا دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی جو ہماری کسی حدیث کو سنتا ہے دیکھیں تعلق میں حدیث کی کیا سعادت ہے اور کیا فضیلت ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو شخص ہماری کسی حدیث کے ساتھ تین طرح کا تعلق قائم کر لے حدیث کو سنے حدیث کو یاد رکھے اور حدیث کو آگے پہنچا دے خود عمل کرنے کے بعد یہ تین طرح کا تعلق جوڑ دے تو اس کا چہرہ تر و تازہ ہوگا دنیا میں بھی اور قیامت کے دن یہ چہرے کی تر تازگی کیا ہے دنیا میں و تازگی کا کیا معنی ہے اور قیامت کے دن و تازہ ہونے کا کیا معنی ہے دیکھیں دنیا میں اس شخص کا چہرہ تر و تازہ ہوگا جس کے دل میں کوئی پریشانی نہ ہو کوئی ملال نہ ہو کوئی غم نہ ہو کوئی اندیشہ نہ ہو جس کے دل میں سکون ہو اطمینان ہو تو یہ پیغمبر اسلام کی خبر ہے کہ جو لوگ میری حدیث کے ساتھ تعلق قائم کر لیتے ہیں ان کے دل میں سکینت ہوتی ہے ان کے دل میں سکون ہوتا ہے اطمینان ہوتا ہے کوئی پریشانی نہیں ہوتی رنج علم نہیں ہوتا اور اس سکون قلبی کا اثر ان کے چہروں پر نظر آتا ہے چہرے بھی تر و تازہ ہوتے ہیں اور روشن ہوتے ہیں ایک آدمی مزمحل ہو بیمار ہو پریشان ہو تو اس پریشانی کا اظہار اس کے چہرے پر بھی ہوگا لیکن ایک شخص اگر پرسکون ہو پرامن ہو اس کا دل مطمئن ہو اس کا دل پرسکون ہو تو اس سکون اور اطمینان کا اثر اس کے چہرے پر ہوگا تو پیغمبر علیہ السلام کی یہ خبر یا آپ کی یہ دعا دنیا میں پرسکون ہونے کی دعا ہے پر امن ہونے کی دعا ہے دل بھی مطمئن مسرور اور چہرہ بھی شادہ اور چہرہ بھی مسرور روشن اور چمکدار اور قیامت کے دن چہرے کی طرف تازہ ہونے کا کیا معنی ہے اللہ پاک فرماتا ہے تعریف نظرت النعیم جب آپ جنت والوں کو دیکھیں گے جنت کی نعمتیں استعمال کریں گے تو جنت کی جو نعمتیں ہے ان کی رونق ان کی و تازگی ان کے چہرے پر دکھائی دے گی تو یہ خبر جنت میں داخل ہونے کی خبر ہے یہ دعا جنت کو حاصل کرنے کی دعا ہے کیونکہ قیامت کے دن چہروں کی و تازگی جنت کی نعمتوں سے پیدا ہوگی اور جنت کی نعمتوں سے حاصل ہوگی سب سے بڑی نعمت اللہ کے دیدار کی نعمت ہے اللہ کی زیارت کی نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان جنت رسول جنت میں ہر جمعہ کے دن ایک بازار لگے گا ہر جمعہ کے روز جمعے کے وقت میں ایک بازار لگا کرے گا اس دن جمعے کی نماز تو نہیں ہے جنت میں کوئی تکلیف نہیں کوئی عمل نہیں صرف ایک بازار لگے گا اس بازار میں سارے جنتی اپنے گھروں سے نکل کر جمع ہو جائیں گے اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر اللہ رب العزت انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا تمام جنتی اللہ کا دیدار کریں گے اور وہ ایسا دیدار ہوگا کہ اللہ کا دیدار کر کے ان کے چہروں کا حسن بڑھ جائے گا رونق بڑھ جائے گی سرور میں اضافہ ہو جائے گا ان کے چہروں کی چمک دمک اور بڑھ جائے گی اور نمایاں ہو جائے گی اور جب وہ اللہ کا دیدار کر کے اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ان کی بیویاں ان کی ہورے اپنے شوہروں کو دیکھیں گی تو ان کے چہروں کی رونق دیکھ کر خاموش نہ رہ سکیں گی بلکہ کہیں گی کہ آپ تو پہلے سے حسین بن کر اور خوبصورت بن کر آ بلکہ جب ان کی بیویاں ان کو دیکھیں گی تو ان کو دیکھ کر خود ان کا حسن بھی بڑھ جائے گا رونق بڑھ جائے گی چہروں کا سرور بڑھ جائے گا تو یہ دعا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی کہ اس شخص کے چہرے کو اللہ تعالیٰ تر و تازگی عطا فرمائے گا نظرت سرور چمک دمک روشنی عطا فرمائے گا جو ہماری حدیث کے ساتھ یہ تعلق قائم کر لیتا ہے تو یہ خبر کیا ہے یہ خبر دنیا کی بھی ہے اور قیامت کی بھی ہے دنیا میں چہروں کی سر و تازگی دل کے سکون کے ساتھ ہے اور قیامت کے دن چہروں کی سر و تازگی جنت کے دخول اور جنت کی حصول کے ساتھ ہے بڑی عظیم و شان دعا ہے بڑی عظیم و شان خبر ہے کن لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ آپ کی سنتوں کے ساتھ یہ تین طرح کا تعلق جوڑ دیتے ہیں حدیثوں کو سننا سننے کا شوق پڑھنے کا شوق حدیثوں کو حاصل کرنے کا شوق اور سنے بھی کیسے بڑی توجہ کے ساتھ فحافظہ ہو سن کر یاد کر لے یاد کون کر سکے گا جو شوق سے سنے توجہ سے سنے حضور قلبی کے ساتھ سنے غافل نہ ہو پوری طرح مستعد ہو اس کا دھیان اس حدیث کی طرف ہو اس کی توجہ حدیث بیان کرنے والے کی طرف ہو کیونکہ حدیث کو سننا ایک وقار ہے حدیث کو سننا ایک ہیبت ہے حدیث کو سننا ایک سکون و اطمینان ہے جہاں حدیث کا بیان ہوتا ہے وہاں شور نہیں ہوتا جہاں حدیث کا درس ہوتا ہے وہاں نعرے بازی نہیں ہوتی یہ اللہ کے پیغمبر کے منہج اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے جہاں درس حدیث ہوتا ہے وہاں لطیفے بیان نہیں ہوتے جہاں درس حدیث ہوتا ہے وہاں کہہ کہ نہیں ہوتے ہنسی مذاق نہیں ہوتا آج اس بیان حدیث کے مرج کو لوگوں نے بگاڑ کے رکھ دیا حدیث کا سما تو ایک حیبت اور وقار ہے حدیث کا سما تو ایک شوق اور توجہ یکسوئی ہے جیسے یکسوئی صحابہ کے درمیان ہوتی تھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر درس حدیث دے رہے ہوتے اور طیور ہم اس سنتے یکسوئی سے سنتے کہ لگتا تھا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہو کوئی حرکت نہیں ذرا سا سر کو جنبش دی سر کو حرکت دی تو پرندہ اڑ جائے گا اس کو ہم نے اڑنے نہیں دینا اس قدر سکون سے اللہ کے پیغمبر کے فرامین کو سنتے تھے اور یہ پیغمبر اسلام کی سنتوں کو سننے کا ادب آپ کی حدیثوں کو سننے کا شوق اور سنت اور ادب ہے کہ اس وقار کے ساتھ بیٹھے ایک حیبت کے ساتھ بیٹھے اور پورے سکون کے ساتھ سنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کی مجالس میں سے اور دروس میں سے کوئی مجلس اور کوئی درس ایسا نہیں جس میں آپ نے کوئی لطیفہ سنایا ہو صحابہ کو ہنسایا ہو ایک دائی قوم اگر قصد لوگوں کو ہنساتا ہے تو وہ اللہ کے پیغمبر کے مرض کو صفا کر رہا ہے اللہ کے پیغمبر کا اصل مرض کیا تھا آپ اللہ کے دائی تھے تو دائی کی حیبت دائی کا وقار اور دائی کی جو سنت ہے اسے بھی ملحوظ رکھنا چاہیے اب رواج کیا بن گیا کہ لوگ صرف ایسوں کو سننے کے عادی بن گئے جو ان کو ہنسائے انتظار کرتے ہیں کہ بولنے والا لطیفہ سنائے تاکہ ہم ہنسے یہ کیا تعلق ہے ایک خطیب کا اور رعیت کا نبی اسلام تو فرماتے میں تمہارے لیے تمہارے باپ کے مقام پر ہوں تمہارے والد کے مقام پر ہوں جس طرح ایک والد ایک باپ اپنی اولاد کے لیے مخلص ہوتا ہے اس طرح ایک قوم کے دائی کو اپنی قوم کے لیے مخلص ہونا چاہیے نہ یہ کہ وہ قصے کہانیاں لطیفے سنا سنا کر ان کے وقت کو ضائع کریں یہ نعرے بازی سماع حدیث کے شوق کے خلاف ہے سماع حدیث کے ادب کے خلاف بلکہ بدعت ہے کیونکہ نعرہ مارنے والے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگ زور سے اللہ اکبر کہیں بلند آواز سے جواب دیں یہاں دو بدعتیں آ گئیں ایک جہری ذکر دوسرا اجتماعی ذکر سب کا مل کر اللہ اکبر کہنا اجتماعی ذکر ہے جو کہ بدعت ہے اور سب کا زور سے اللہ اکبر کہنا جاری ہے یہ بھی بدعت ہے دو بدعتوں کا ارتقا پھر توجہ کہاں یکسوئی کہاں تو پیارے پیغم فرماتے ہیں کہ یا اللہ اس شخص کے چہرے کو زرو تازگی دینا جس کا میری حدیثوں کے ساتھ یہ تعلق ہو حدیثوں کو سننے کا شوق ہو پورے ادب کے ساتھ پورے احترام کے ساتھ یکسوئی اور توجہ کے ساتھ کہ سن کر اس کی حفاظت کرے اس کو سمجھ لے اس کو یاد کر لے اور یاد کرنے کے جو ذرائع ہیں ان کو اپنا لے یاد کرنے کا یاد رکھنے کا سب سے طبی ذریعہ اس پر عمل کرنا ہے اس پر عمل کر لے اور پھر سما دما سمے آیا جس طرح سنا اسی طرح آگے پہنچا گیا تو جماعت اے حدیث مبارک ہو آپ کو یہ تعلق صرف آپ کا ہے حدیثوں کو سننے کا شوق آپ کا ہے حدیثوں کو بیان کرنے کا شوق آپ کا ہے حدیثوں پر عمل کرنے کا شوق آپ کا ہے حدیثوں کو آگے پہنچانے کا شوق آپ کا ہے تو دیکھیں یہ تعلق میں حدیث کتنا عظیم معاملہ اور کتنا سعید معاملہ ہے کہ ایسے شخص کے چہروں کی تر و تازگی کی خبر اللہ کے پیغمبر دے رہے اور دعا بھی فرما رہے کہ یا اللہ اس جماعت کے چہروں کو روشن کر دینا دنیا میں بھی رجامت کے دن اور یہ فضیلت کسی ایک حدیث کو سن کر بھی حاصل ہو سکتی کیونکہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے جو ہماری کسی ایک حدیث کو سن لے اور یاد کر جو آگے پہنچا دے بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ سمع امنی شیئن مجھ سے کچھ بھی سنا یا میرے بارے میں کچھ بھی سنا اس میں آپ کا فرمان بھی آ گیا آپ کا عمل بھی آ گیا آپ کی تقریر بھی آ گئی کچھ بھی سن لیا اور ایک حدیث کے الفاظ ہے سمع امنی کلمت مجھ سے ایک لفظ سن لیا صرف ایک لفظ سن کر یاد کر لیا اور آگے پہنچا دیا اسے بھی یہ فضیلت حاصل ہو لیکن جو لوگ اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں بلکہ لاکھوں حدیثیں سنتے ہیں سناتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا غور کیجیے یہ شان تو ان لوگوں کی ہے جو ایک حدیث سنے ایک لفظ سنے اور جن کا پوری زندگی تعلق ہو احادیث رسول کے ساتھ پڑھنا ہو پڑھانا ہو ان کی شان کیا ہوگی ان کا مقام کیا ہوگا امام بخاری رحم اللہ فرمایا کرتے تھے مجھے ایک لاکھ سیدی سے یاد ہے ایک لاکھ سیدی سے کہاں کہاں سفر کر کے گئے ان حدیثوں کو جمع کیا لکھا یاد کیا عمل کیا اور پھر اپنی کتابوں کے ذریعے امت تک پہنچا دیا کتنی بڑی فضیلت ہے ابو ذرا راضی کا قول ہے کہ مجھے ایک لاکھ حدیثیں اس طرح یاد جیسے ایک مکتب کو قل واللہ یاد ہوتی سورہ اخلاص کس کو یاد نہیں اور کتنی روانی کے ساتھ پڑ جاتا ہے بات ہے کہ جس طرح ایک بچے کو سورہ اخلاص یاد ہے واللہ حد یاد ہے اس طرح مجھے ایک لاکھ حدیثیں یاد ہیں کتنی عظمت کا مقام کتنا عظیم مقام اور یہ تعلق الحدیث کہاں کہاں کام آتا ہے ابو ذرا راضی اپنے آخری سفر پہ تھے بستر مرد پہ تھے سکرات موت ان پر تاری ہے اور ان کا زندگی کا دوست ابو حاتم مر اسی چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ میرے دوست کو ابو ذرا راضی کو موت سے قبل کلمہ نصیب ہو جائے اس کی زبان پہ آ لاہ لیکن موت کی سکرات تاری ہے زبان موٹی ہو رہی چل نہیں رہی اور یہ کوشش کر رہے ہیں تلقین کی کہ زبان پہ کلمہ آ جائے لیکن کلمہ جاری نہیں ہو رہا آخر ذہن میں ایک بات آئی ابو ذرا رادی محدث تھے پوری زندگی حدیثیں پڑھی اور پڑھائیں کوئی ایسی حدیث پڑھنا شروع کرے جس میں لا الہ الا اللہ ہو ہو سکتا ہے وہ پرانا تعلق ان کے ذہن میں تازہ ہو جائے اور وہ حدیث خود پڑھنا شروع کر دے اور ساتھ ساتھ کلمہ بھی پڑھ دے ایک حدیث کا انتخاب کیا اس کی صنعت شروع کی حد سنی ابو ابن غریب عن کثیر ابی مرہ الجوہنی اور یہاں پہنچ کے خاموش ہو گئے یہاں پہنچ کے خاموش ہو گئے اپنے دوست کی طرف دیکھنے لگے لیکن دوست پھر بھی خاموش ہیں دوبارہ سند پڑھی دوبارہ جب پڑھی تو اللہ نے ان کے ذہن کو بھی کھول دیا پرانا جو تعلق الحدیث تھا زندگی بھر کا وہ یاد آ گیا اور کام آ گیا زبان چل پڑی اسی حدیث کو شروع کیا اپنی سنت کے ساتھ حد ثنی حناد قال حد ثنی ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب عن کثیر ابن ابی مرہ الجوہنی عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله اور یہاں ان کی روح قبض ہو گئی لا الہ الا اللہ پڑھ کر داخل الجنہ پوری سند بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ موت سے قبل لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے دے وہ جنتی ہے کلمہ نصیب ہو گیا اور یہ تعلق میں حدیث کا نتیجہ ہے زندگی پر حدیثیں پڑھی پڑھائی یاد کی آگے پہنچائی زبان چل نہیں رہی لیکن حدیث کی سند کو سنا حدیث کے متن تک پہنچے تو پرانا تعلق روشن ہو گیا زبان چل پڑی اللہ نے ذہن کھول دیا دل میں آ گیا پوری سند پڑی حدیث پڑھی اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی وہی روح قبض ہو گئی یہ تعلق الحدیث کا فائدہ ہے یہ ان سمرات میں سے ایک سمرا ہے جو اللہ تعالیٰ آج الحدیث کو عطا فرماتا ہے کلمہ بھی نصیب ہو گیا اور موت سے قبل صنعت بھی پڑھ لی صحابی کا نام بھی آ گیا اللہ کے پیمبر کا نام بھی آ گیا حدیث بھی آ گئی کتنے فضائل حاصل ہو گئے تو اے حدیث اے جماعت الحدیث اپنی ذمہ داری کو پہچانو اور یہ بات نوٹ کر لو کہ جو آپ کا منج بڑا پاکیزہ ہے لیکن یہ پاکیزگی اور سعادت کب حاصل ہوگی جب ان ذمہ داریوں کو پہچانو گے اور ان پر عمل کرو گے ان کو اپناؤ گے صرف نام کافی نہیں ہے نعرہ کافی نہیں ہے اور ایک ظاہری شعار کی حد تک کافی نہیں ہے بلکہ عقیدے پر منہج پر سیاست پر عمل پر کردار پر گفتار پر معیشت پر تعلقات پر میل جول پر معاشرت پر ان تمام چیزوں پر نافذ کرو اللہ کے پیغمبر کی حدیث اللہ کے پیغمبر کی سنت تو پیارے پیغمبر کا یہ خطبہ میدان مینا میں اور آگے فرمایا رب حامل فقہ لے سب فقیر کہ بہت سے فقہ کے حاملین فقیر نہیں ہوتے لہذا وہ آگے پہنچائیں جب آگے پہنچائیں گے تو ممکن ہے وہ حدیث ایک فقیر تک پہنچے اور اس حدیث کے بارے میں علم لوگوں کے سامنے لائے اور بیان کرے یہ سماع حدیث اور بیان حدیث کا فائدہ ہے اس سے ایک بات ثابت ہو رہی کہ پیغمبر اسلام نے فکر حدیث کو کہا ہے یہ ذکر حدیث کا ہے نظر اللہ منی حدیث کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے کہ میری ایک حدیث کو سنے اب وہ ایک حدیث کا حامل بن چکا ہے ایک حدیث کو اٹھانے والا بن چکا ہے آگے پیغمبر فرما رہے رب حامل فقہ کہ بہت سے فقہ کو اٹھانے والے یعنی حدیث کو تو فقہ حدیث ہے فقہ نام حدیث کا ہے جو جس قدر زیادہ حدیثوں کا حافظ ہوگا حدیثوں کا راوی ہوگا حدیثوں کو بیان کرنے والا ہوگا اتنا بڑا وہ فقیر ہوگا پتہ نہیں اس قوم کو ابو حریرا سے کیا مخاسمت ہے کیا عدابت ہے کہ ان کو غیر فقیر کہا جاتا ہے حالانکہ وہ سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والے صحابی جو ہم تک ان کی حدیثیں پہنچی پانچ ہزار پانچ سو پچہتر حدیثیں جو ہم تک پہنچے جو نہیں پہنچ سکی وہ علاوہ اتنی تعداد میں حدیثوں کو بیان کرنے والا غیر فقیر ہو سکتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر حدیث کو فقہ قرار دے حدیث ہی فقہ ہے کو فقہ کسی جدا نظام کا نام نہیں اللہ کی وحی سے ہٹ کر فقہ ہو ہی نہیں سکتے فقہ تو حدیث کا نام ہے اللہ کی وحی کا نام ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا نام اگر حضرت ابو حیرت ایران ہو فقیر نہیں تھے تو دنیا میں کوئی فقیر نہیں سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے اور جماعت حدیث یہاں بھی آپ کو مبارکباد دوں گا کہ جناب ابو حیرت سے آپ کا تعلق بالکل مستقیم ہے شریعت کے مطابق ہے اور یہ تعلق بھی قابل فخر ہماری صداقت کی دلیل ہے باقی تمام جماعتوں کے مناہج میں اس صحابی کے بارے میں کچھ نہ کچھ انحراف موجود ہے کوئی ان کو غیر فقیر کہتا ہے اور کوئی ان پر تنقید کرتا ہے اور کوئی ان پر تبرا کرتا ہے لیکن ابو حیرہ سے محبت کرنے والے صرف عاد الحدیث ہیں جس کا ایک ثبوت یہ ہے ہماری بے شمار مساجد ان کے نام سے ہیں بے شمار مدارس ان کے نام سے ہیں بے شمار جامعات ان کے نام سے ہیں اور ہم نے کبھی ابو حیرہ پر تنقید نہیں کی بلکہ محبت کی ہمیشہ محبت کا اظہار کیا اور یہ محبت بھی منہج کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے ایک دفعہ پیغمبر اسلام نے دعا کی تھی ابو حریرہ کے لیے اللہ احب ابدا کا حاضہ با اما ہما با حبیب ہما نیند یا اللہ اپنے اس بندے سے یعنی ابو حریرہ سے اور ان کی والدہ سے محبت کر اور ان دونوں کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دیا ان دونوں کو اس کا معنی جس شخص کے دل میں ابو حیرا کی محبت ہے وہ مومن ہے اس کو اللہ کے پیغمبر نے مومن کہا ہے کہ جو تیرے مومن بندے ہیں ان کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے ابو حیرا کی محبت علامت ایمان ہے اور اس کا بغض علامت نفاق ہے تو فرمایا کہ بہت سے حامل فقہ ایک حدیث کو لے کر جائیں گے جو اس سے بڑا فقیر ہوگا تو اس سے اس کو فائدہ ہوگا اس حدیث کے علوم اس کو حاصل ہوں گے اور بہت سے قواعد اس کو حاصل ہوں گے اور آگے رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلا سن علیہن قلب عمر مسلم تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان تین چیزوں کے بارے میں کسی مسلمان کا دل دھوکہ نہیں کھا سکتا غلطی نہیں کر سکتا توجہ کیجیے بارے میں کسی مسلمان کا دل غلطی نہیں کر سکتا دھوکہ نہیں کھا سکتا مانا اگر غلطی کرے گا تو اس کے اسلام میں ایمان میں کہیں اور کہیں کمی ہے سچا مسلمان ہوگا تو ان تین چیزوں کے بارے میں بالکل سیدھا ہوگا درست ہوگا اور صحیح ہوگا کوئی غلطی نہیں کھا سکے گا دھوکہ نہیں کھا سکے گا وہ تین چیزیں کیا ہیں ایک اخلاص العمد ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا غور کرو کیا ہم ہر عمل اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں ریاکار تو نہیں دکھلاوا نمود و نمائش تو نہیں کیونکہ جو سچا مومن ہے مسلمان ہے وہ اس کے بارے میں غلطی نہیں کر سکتا اس کا ہر عمل اخلاص پر ہوگا ریاکاری نہیں ہوگی دکھلاوا نہیں ہوگا نمود و نمائش نہیں ہوگی اگر ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے خالص ہے تو یہ ہمارے سچے اسلام کی دلیل ہے اور اگر اگر ہمارے عمل میں ریاکاری ہے دکھلاوا ہے تو اس کا معنی اسلام میں کہیں نہ کہیں کمی ہے کہیں نہ کہیں جھول ہے کہیں نہ کہیں خرابی تو وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اور پھر جان بوجھ کے اپنے عمل کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں زمانے کو سناتے ہیں دنیا بھر کو آگاہ کرتے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا ان کے منج میں کتنی خرابی ہے پیارے پیغمبر تو فرما رہے ہیں کہ ان تین چیزوں کے بارے میں ایک مومن کے دل میں دھوکہ اور خرابی آ ہی نہیں سکتی غلطی آ ہی نہیں سکتی جبکہ معلوم ہے کہ ریاکاری کی سزا کیا ہے اللہ تعالیٰ ریاکار انسان کو قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں ڈال دے گا اور عام ریاکار نہیں بلکہ ایک شہید کو جس کا جہاد کرنا ریاکاری کی بنا پر تھا دنیا کو دکھانے کے لیے ڈنڈورے پیٹنے کے لیے دھوم مچانے کے لیے اپنی داستانیں بڑھوانے کے لیے تاکہ ہماری خبریں مشرق اور مغرب میں پھیل جائیں اور پھر عام ریاکار نہیں ایک عالم دین جو علم پڑھتا ہے پڑھاتا ہے دعوت دین کا کام کرتا ہے صرف اس لیے مجھے علامہ کہا جائے حافظ القاری کہا جائے ایک سخی جو سخاوت کرتا ہے صرف اس لیے تاکہ ہماری سخاوت کا دھوم مچ جائے اللہ ان تینوں کو پکڑے گا اور سب سے پہلے جہنم میں جھونک دے گا پھر بتائیے جب یہ سب کچھ معلوم ہے تو ایک مومن ریاکار ہو سکتا ہے اسی لیے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ان تین چیزوں کے بارے میں ایک مومن دھوکہ کھا ہی نہیں سکتا تو پھر صحیح مومن کون ہے مسلمان کون ہے جس کا ہر عمل اخلاص پر قائم ہو ریاکاری سے دور ہو دوسری چیز مناسب ہے تو غلاد الامر کہ جو حاکم ہیں حکام ان کے ساتھ خیر خواہی ان کے ساتھ خیر خواہی خیر خواہی کیا ہے خیر خواہی یہ ہے اگر وہ صحیح کام کر رہے ہیں حق پر ہیں تو ان کی سما اور اطاعت ان کی سما اور اطاعت اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو ان کی ٹانگیں کھینچنا نہیں کہ ان کو ہٹا کر اقتدار پر میں آ جاؤں یہ آج کی جمہوری سیاست کا شاخستانہ ہے حزب اقتدار اپنی منمانی کرتی ہے اور حزب اختلاف مسلسل ٹانگیں کھینچتی ہے تاکہ اس کو ہٹا کر میرا اقتدار آئے یہ خیر خواہی نہیں خیر خواہی یہ ہے اگر وہ صحیح ہو حق پر ہو تو ان کی سما اور اطاعت کی جائے غلطی پر ہو تو ان کی اصلاح کی جائے اصلاح کا راستہ کیا ہے اصلاح کا راستہ یہ نہیں ہے کہ برسر عام ممبروں پر کھڑے ہو کر چوکوں اور اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر ان کو دعوت دی جائے ان, ان اور ان کی تنقید کی جائے ان پر جرا کی جائے یہ منجا صرف سال ہی نہیں اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے اصلاح نہیں ہوتی ایک اصلاح ہوتی ہے اور ایک تعیر ہوتی ہے ایک حاکم کی تعیر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس پر تنقید کریں اس طرح وہ کبھی اصلاح قبول نہیں کرے گا لوگوں کو آپ بھڑکا دیں گے چند لوگوں کو بڑک اٹھیں گے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے جھگڑے کھڑے ہو سکتے ہیں قتل و حارت گری ہو سکتی ہے جو کہ دین اسلام میں قطع ناجائز نبی اسلام کی حدیث ہے اگر کسی نے حاکم وقت کو کوئی نصیحت کرنی ہے تو اس کے بازو کو تھام لے اس کو تنہائی میں لے جائے اور تنہائی میں لے جا کر اس کو نصیحت کرے آج اگر سے یہ ممکن نہیں لیکن بہت سے راستے موجود ہیں فیس کا نظام ہے ٹیلی گراف کا نظام ہے ٹیلی فون کا نظام ہے موبائل کا نظام ہے اور پھر مختلف وسائل ہیں جن کے ذریعے اپنی بات کو آگے پہنچایا جا سکتا ہے اس کے لیے دعائیں کی جائیں اس کی اصلاح کے لیے رشت و ہدایت کے لیے اچھی بطانت کے لیے اچھے فیصلوں کے لیے اور امام احمد الحمبل ان دونوں کا قول ہے کہ لو کانت لی دعوت مستجابہ لا لامیر اگر مجھے اللہ تعالی کوئی دعائیں مستجاب دے کوئی دعائیں مستجاب کہ میں تمہاری فلاں دعا قبول کر لوں گا تو وہ دعا میں خود نہیں کروں گا بلکہ اپنے حاکم کو دے دوں گا امیر المومنین کو دے دوں گا یہ کون فرما رہا ہے امام احمد بن حنبل امام اہل سننا اس حاکم کے لیے جس حاکم نے فتنہ خلق قرآن کے موقع پر امام احمد کی پشت پر کوڑے مارے تھے ان کو پابند سراسر کیا تھا جیل میں ڈال دیا تھا تکلیفیں تھیں عیسائیں تھیں وہ امام فرما رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی دعائیں مستجاب دے دے تو میں وہ دعائیں مستجاب میرے مومن کو دوں گا وہ کام کی خیر خواہی اس منہج پر قائم ہو اگر یہاں کوئی انحراف ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے دین میں جھول ہے اس کے اپنے ایمان میں جھول ہے کیونکہ پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ایک مومن کا دل ان تین چیزوں کے بارے میں غلطی کھا ہی نہیں سکتا ان تین چیزوں کے بارے میں ایک مومن کا موقف بالکل واضح اور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے ایک اخلاص عمل دوسرا حکام کی خیر خواہی اور تیسرا بلحوم و جماعت مسلمان کی جماعت کو لازم پکڑ دینا جماعت کے ساتھ رہنا جماعت کا ساتھ دینا جماعت کے ساتھ چپکے رہنا الگ نہ ہونا الگ کھڑے نہ ہونا بلکہ ساتھ ساتھ رہنا یہ ساتھ ساتھ رہنا کیا ہے جماعت کے ساتھ رہنا جماعت کیا ہے پہلی بات یہ جماعت کیا ہے جماعت اس گروہ کا نام ہے جس کا تعارف ہو چکا عحد الحدیث اہل حق کیونکہ پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ طائفہ منصورہ وہ ہے جو اس چیز پر قائم ہو جس پہ آج میں ہوں میرے صاحب ہیں اور ایک حدیث بنایا کہ یہی جماعت ہے یہی جماعت مانا جماعت کیا ہے جس کا محض اچھا ہو شریعت کے مطابق ہو اللہ کی وحی کے مطابق ہو قرآن و حدیث کے مطابق ہو وہ جماعت اس جماعت کے ساتھ رہنا فرمایا کہ یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ایسا ایک ایسا امر ہے جس کے بارے میں ایک مومن کا دل دھوکہ کھا ہی نہیں سکتا جماعت کے ساتھ رہنے کا معنی کیا ہے جماعت کے ساتھ رہنے کا معنی ان سے اختلاف نہ کرے اور خاص طور پہ اعتقادی مسائل اختلاف نہ کرے بلکہ ساتھ رہے یہ بات یاد رکھو کہ جو اہل حق ہوتے ہیں ان کے دل شخص واحد کے دل کی مانند ہوتے ہیں حدیث میں میں آتا ہے کہ جنت جانے والا پہلا زمرہ پہلا گروہ جن کے چہرے روشن ہوں گے چاند کی طرح ان کے دلوں کو دیکھیں گے تو سب کے دل ایسے محسوس ہوں گے جیسے ایک انسان کے دل ہیں اس کا معنی جماعت میں اختلاف نہیں ہوتا شقاق نہیں ہوتا ان سب کے دل یکساں ہیں ایک ہیں کوئی اختلاف نہیں کوئی شکاق نہیں کوئی تشدد نہیں بلکہ ایک ان کے دل تو جماعت کے ساتھ ہونے کا معنی کیا ہے ان کے ساتھ رہے اعتقادی اعتبار سے منہجی اعتبار سے عمل کے اعتبار سے ہر لحاظ سے ان کے ساتھ رہے اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو بھی جائے اختلاف ہو سکتا ہے تو اس کا اظہار اس طرح نہ کرے کہ فتنہ بن جائے آج چھوٹے چھوٹے مسائل کا اس طرح اظہار ہوتا ہے کہ فتنہ بن جاتا ہے یہ جماعت کے ساتھ خیر خواہی نہیں تو خیر خواہی کیا ہے جماعت کے ساتھ ہو پورے اتفاق کے ساتھ محبت کے ساتھ فتنہ نہ ہو جماعت میں فتنہ کب بنتا ہے فتنہ تب بنے گا جب اختلافات کو ہوا دی جائے فتنہ کب بنے گا جب ایک جماعت موجود ہے اور اس کی موجودگی میں ایک نئی جماعت کی تشکیل کی کوشش کی پھر یقیناً فتنہ ہوگا لوگ تقسیم ہوں گے دل جدا ہوں گے مناحج تقسیم ہوں گے عقیدے تقسیم ہوں گے عمل تقسیم ہوں گے اور طریقے عمل تقسیم ہوں گے اور یہ راستہ بربادی کا راستہ ہے جماعت کو پکڑے رہنا جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا اس پوری خیر خواہی کا نام اختلاف نہ ہو فتنہ نہ ہو اور یہ سارے فتنے کے اسباب جب ایک علاقے میں ایک جماعت موجود ہو جس جماعت میں وہ شرط موجود ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ذکر کی اس چیز پہ پہ قائم ہو جس میں ہوں اور میرے صحابہ ہے یہ جماعت ہے تو کام ہو رہا جماعت موجود باہر سے آنے والا کسی کے ساتھ چمٹے اور کام کرے خواہ اس کے ہاتھ میں جو پروگرام ہے وہ سونے جیسا ہو ہیرے جیسا ہو یہ بھی قطع جواز نہیں کہ وہ نئی جماعت بنے یہ تقسیم کا راستہ اور پیارے پیغمبر کا فرمان کیا ہے جماعت کو لازم پکڑنا جماعت کو لازم پکڑنا تقسیم کا راستہ فطرے کا راستہ لوگوں کو توڑنے کا راستہ افطراک پیدا کرنے کا راستہ فرمایا کہ اگر ایک شخص اس منہج پر قائم ہے تو اس کے اسلام میں ایمان میں جھول ہے کیونکہ تین چیزیں ایسی ہیں کسی مومن کا دل ان تین چیزوں کے بارے میں دھوکہ کھا ہی نہیں سکتا غلطی کر ہی نہیں سکتا غلطی اگر کرے گا تو اس کے ایمان میں جھول ہوگا اس کے دین میں جھول ہوگا اس کے اسلام میں خرابی ہوگا ایک اخلاص ہے دوسرا بلاد العمور حکام کی خیر خواہی اور تیسرا جماعت کے ساتھ چمٹے رہے اللہ کے بندو جماعت کے ساتھ چمٹے رہنے کا فائدہ اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا فرمایا کہ فعین میں پتا ہوں تو ہی چمٹے رہو جماعت کے ساتھ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جماعت کی دعائیں تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں چاروں طرف سے گھیرتی ہیں جماعت کے ساتھ رہو گے تو جماعت کی دعائیں تمہیں چاروں طرف سے گھیریں گی الگ ہو جاؤ گے فتنہ بنو گے تفریق کا باعث بنو گے تو ان دعاؤں سے محروم ہو جاؤ چاروں طرف سے گھیرنے کا معنی کیا ہے چاروں طرف سے گھیرنے کا معنی یہ ہے کہ ہر طرف لوگ ہیں آپ کا گھر ایک بستی کے اندر ہے آپ کے گھر کے دائیں طرف بھی آپ کی جماعت کا گھر ہے بائیں طرف بھی آگے بھی پیچھے بھی وہاں دعائیں ہوتی ہیں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ دعائیں چاروں طرف سے آپ کو پہنچ رہی ہیں آپ مسجد میں آتے ہیں صف میں کھڑے ہیں آپ کے دائیں طرف بھی لوگ بائیں طرف بھی لوگ آگے بھی لوگ اور پیچھے بھی لوگ دعائیں ہو رہی چاروں طرف سے دعائیں پہنچ رہی بلکہ یہ منہج بڑا وسیع ہے پوری دنیا کی دعائیں چاروں طرف سے پہنچ رہی لیکن کب جب آپ جماعت کے ساتھ چمٹے رہے الگ ہو گئے برکتیں ختم دعائیں ختم یہ بڑا عظیم فائدہ ہے فائن میں دعوت جماعت کی دعوتیں دعائیں تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گے حاصل ہوں گی صف میں آپ کھڑے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ ہیں اے دن سرات المستقیم یا اللہ ہم کو سرات مستقیم پر قائم رکھ سرات مستقیم عطا فرما دے بڑی عظیم دعا ہے سب کے لیے اور یہ آپ کو حاصل ہو رہی اگر آپ کٹ جائیں گے تو اس دعا سے محروم ہو جائیں نبی اسلام کا فرمان ہے یہ دعائیں چاروں طرف سے اسی انسان کو حاصل ہوں گی جو جماعت سے منسلک ہے اور چمٹا ہوا جس شخص نے فتنے کا راستہ اپنایا علیحدگی کا اعتزال کا اور جماعت کو توڑنے کا وہ اس فضیرت سے محروم مجرم اللہ کے ہیں کیونکہ ایک مومن کا دل اس کے بارے میں دھوکہ کھا ہی نہیں سکتا حق پر قائم رہے گا فرات مستقیم پر قائم رہے گا وہ جماعت میں فطرہ نہیں پیدا کرے گا بلکہ جماعت کی وحدانیت وحدت اس پر قائم رہے گا فطرہ نہ ہو تشدد نہ ہو افتراق نہ ہو انتشار نہ ہو تو ہر شخص اس منحج کو سمجھے کہ میری میری ذات جماعت میں فتنے کا باعث نہ بنے عام طور پہ لوگ مساجد میں آتے ہیں جمع ہوتے ہیں ملتے ہیں جلتے ہیں اور یہاں اختلافات ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو اس راستے سے بچائیے مساجد اختلاف کا گھر نہیں ہے اللہ کی عبادت کا گھر اللہ کے ذکر کا گھر تلاوت قرآن کا گھر اپنے آپ کو بچائیے اس چیز سے اسی لیے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے جمعے کے بارہ میں کہ جو شخص جمعے کو جلدی آ جائے غسل کر کے اچھی خوشبو استعمال کر کے اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں آئے نفل پڑے درود پڑے پڑے اور پھر امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے خطبہ سنے نماز پڑھے جمعے کی اور خاموشی سے گھر لوٹ جائے اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک بلکہ تین دن اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے اس میں کچھ باتیں بڑی قابل غور ہیں خوشبو استعمال کرنا غسل کرنا اچھے کپڑے پہننا جلدی آنا خطبہ سننا نفل پڑھنا لیکن ساتھ ساتھ ایک اہم بات اور بھی ہے اور وہ یہ کہ پورے اس وقت میں خاموشی استعمال کرے اختیار کرے اسی خاموشی سے گھر لوٹ جائے اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ بعض اوقات بولنا فطرے کا باعث بنتا ہے انتشار کا باعث بنتا ہے ہر شخص جمع غفیر کی شکل ہے جمعے میں مسجد بھری ہوئی ہے اس منحص کو اپنا لے خاموشی سے گھر لوٹ جائے اللہ اس خاموشی پر اس سارے عمل پر اسے دس دن کے گناہوں کی معافی کا اجر عطا فرمائے اس میں نقطے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے گھروں کو اللہ کے مساجد کو فطروں سے پاک رکھو جھگڑوں سے پاک رکھو اللہ کے پیارے پیغمبر بڑے شوق سے مسجد میں آئے صحابہ کرام کو شب قدر کی خبر دینے کے لیے اللہ نے شب قدر کا تعین کر دیا تھا آپ صحابہ کو بشارت دینے پہنچے دیکھا کہ مسجد میں دو شخص جھگڑ رہے آوازیں اونچی ہو گئیں پیغمبر اسلام نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے شب قدر بتا دی تھی بڑے شوق سے میں تمہیں خوشخبری دینے پہنچا لیکن مسجد میں دو شخصوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا تو تو میں میں ہو رہی تھی اللہ نے ان کے جھگڑے کی نحوست سے شب قدر کا علم میرے سینے سے معاف کر دیا مٹا دیا اب میں بھول چکا ہوں فراموش کر چکا ہوں یہ سزا ہے فتنہ اور انتشار اور افطرا اور اختلاف جماعت کی صفوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرنا یہ خیر خواہی کے منافع اسی لیے پیغمبر اسلام کے خلیف ہے ادین النسیح ہے دین تو پورا کا پورا خیر خواہی کا نام پوچھا گیا کس کے لیے فرمایا کہ اللہ کے لیے اللہ کی کتاب کے لیے اللہ کے رسول کے لیے مسلمان حکام کے لیے اور عامت الناس کے لیے سب کے لیے خیر خواہ خیر خواہی ہونا چاہیے جماعت کی صفوں میں اتفاق و اتحاد ہونا چاہیے اور یہ امر مطلوب ہے آپ غور کریں بار بار غور کریں کہ ان تین چیزوں کے بارے میں ایک مسلمان دل غلطی کر ہی نہیں سکتا غلطی کرے گا تو اس کے اسلام میں کہیں دیں وہ تین چیزیں کیا ہیں ایک اخلاص دوسرا حکام کے ساتھ خیر خواہی اور تیسرا جماعت کو چمٹے رہنا اختیار کیے رہنا جماعت کو فتنے سے انتشار سے افتراق سے بچانا نہ کہ ایسا عمل جس سے جماعت تقسیم ہو فتنے پیدا ہوں انتشار پیدا ہو اگر ایسا عمل کرو گے تمہارے ایمان میں عقیدے میں منج میں اور دین میں کہیں جھوڑ اور کمی اور اگر تمہارا دل اس تعلق سے بالکل پاک صاف ہے تو پھر تمہارا ایمان مستقیم ہے اسلام مستقیم ہے عقیدہ مستقیم ہے اور تم قابل تعریف تو یہ پیغمبر اسلام کا بڑا اہم خطبہ جو آپ نے مینا کے میدان میں ارشاد فرمایا اور اس سے قبل تمہید قائم کی اس حدیث کے ساتھ کہ جو شخص کسی ایک حدیث کو سن لے اور یاد کر لے اور آگے پہنچا دے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اور دنیا میں بھی اس کو چہرے کی رونق دے گا دنیا میں مطمئن کر دے گا پرسکون کر دے گا اور قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا جہاں جنت کی نعمتوں سے اس کے چہرے کی رونق بڑھتی جائے گی اور بڑھتی رہے گی پھر آگے وہ حدیث بیان کر دی کہ خاص طور اس حدیث کو سن لو اس کو یاد کر لو خود اپناؤ اور آگے پہنچاؤ کیونکہ یہ حدیث امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد اور محبت کی اساس نبی اسلام حدیث آپ نے سن لی کہ وہ پہلا زمرہ جو جنت میں داخل ہوگا جن کے چہرے چودھویں کے چاند تک روشن ہوں گے ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ قلوب اللہ قلب رجل واحد ان سب کے دلوں کو جب دیکھیں گے تو وہ ایک شخص کا دل محسوس ہوں گے ایک شخص کا دل یہ کب ہوگا جب جماعت کی وحدت ہوگی اگر نہیں ہے کہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی توڑنے والے تفریح کرنے والے انتشار پیدا کرنے والے اس فضیلت سے محروم ہیں ان کی کتنی بڑی بات کہ جماعت کی دعوت اور دعائیں تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں اس سے محروم ہو جاؤ تو اللہ پاک ہمیں منہج کا فہم عطا فرما دے کتاب و سنت کی روشنی میں جمنا جو صاف دین خالص ہے عقیدہ خالص اس کا فہم عطا فرما دے اس پر قائم رکھے عمل کی توفیق دے دین کا داعی بنا دے اور اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے ہم علم نافع حاصل کرتے رہیں عمل صالح کرتے رہیں کیونکہ یہی دو چیزیں بنیاد ہیں کامیابی کی دنیا میں بھی قیامت کے دن بھی اللہ پاک توفیق عطا فرما دے اقول قولی هذا واستغفر الله اللہ ولكم ولکم دعوانا الحمد للہ رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله بصرات وسلام على رسول الله میرے دوست اور بھائی اور بزرگوں اللہ کے فضل کرم سے جمیت علیہ سندھ کے تحت انتیسویں کانفرنس شروع ہو چکی ہے جمعہ کے خطبے سے آپ لوگ تشریف لائے دور دراز علاقوں سے اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو بابرکت بنا دے جو قدم آپ نے اٹھائے جن قدموں سے چل کر آئے اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم کو اپنی رحمت اور برکت سے بھر دے ایک ایک قدم گناہوں کی بخشش اور جنت میں درجات کی بلندی کا باعث بن جائے نبی اسلام کی سزیز کا مستاق بن جائے کہ جس شخص کے دو پاؤں پر اللہ کی راہ میں گرد و غبار آئے گی ان دو پاؤں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اللہ ہم کو عذاب سے بچائے اور اللہ ہم سب کو اسی طرح اپنی جنتوں میں اکٹھا کر دے اور ایک ایک قدم کو قبول فرما لے اخلاص عطا فرمائے ریاکاری سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں تماش بینی سے بچائے اور یہ توفیق دے کہ ہمارا ایک ایک عمل ایک ایک حرکت اخلاص پر قائم ہو اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق جو ہے وہ سارا یہ سفر طے ہو اور کٹ جائے آپ پورے ذوق و شوق سے پورے وقار کے ساتھ اس کانفرنس میں شریک ہوں سارے پروگرام اٹینڈ کریں رات کے پروگرام بڑے اہم ہیں اس کے علاوہ دن میں پروگرام رکھے گئے ہیں کسی مسجد میں جس کے اوقات بدر اعلان آپ کو بتا دیے جائیں گے اس میں بھی بہت سے بڑے بڑے دعات تشریف لائیں گے اور تربیت المنج خطابات فرمائیں گے اس میں شریک ہوں رات کے پروگراموں میں شریک ہوں جو کہ بڑے اہم ہیں آپ جانتے ہیں کہ سارے پروگرام ایک موضوع کے تحت ہوتے ہیں اور بڑے منہج کی وفاداری کے ساتھ کوئی اس میں شور شرابہ نہیں ہوتا بڑا دھیما پر اور ایک بڑا پروقار انداز اس میں آپ شریک ان دروس کو سنیں استفادہ کریں عمل کریں اور پھر آگے بتانے کا جذبہ لے کر لوٹیں اللہ پاک قبول فرما لے ان تمام آداب کے ساتھ پہنچے جن کا خطبے میں اشارہ ہوا کچھ ذکر ہوا اللہ پاک توفیق بھی دے اور قبول بھی فرما لے ہمارے دلوں میں اخلاص عطا فرما دے ایسا اخلاص جو سارے اعمال کی قبولیت پر منتج ہو اور پھر ہر عمل اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو اللہ پاک